وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو اور حلال و پاک کے بدلے میں حرام و ناپاک کو نا اختیار کرو اور اپنے مال کے ساتھ ان کا مال ملا کر نہ کھاؤ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے گزشتہ آیت میں تقوی کی زندگی اختیار کرنے کا اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی کی اب تفصیل بیان کی جا رہی ہے یتیموں کے حقوق کی حفاظت کو دیگر احکام پر مقدم کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کی اہمیت کا احساس دلایا ہے لفظی طور پر یتیم ہر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا باپ وفات پا چکا ہو لیکن شرعی اصطلاح میں یہ لفظ اس بچے کے لیے خاص ہو گیا ہے جس کے سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے اس کا باپ مر گیا ہو ابو داود نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلوغت کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی آیت میں یتیموں سے مراد وہ نوجوان ہیں جو ابھی ابھی سن بلوغت کو پہنچے ہوں اور ان پر ہوش مندی کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اولیاء اور اوسیہ کو حکم دیا ہے کہ ان کا مال انہیں دینے میں ٹال مٹول نہ کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیموں کا مال اپنے مال سے نہ بدل لیا کرو کیونکہ ان کا مال تمہارے لیے حرام اور خبیص ہے اور تمہارا مال تمہارے لیے حلال اور طیب ہے لہٰذا تم تھوڑے سے فائدے کے لیے حلال اور طیب دے کر حرام اور خبیص کو نہ قبول کرو زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو ایک اور فعل منکر سے منع کیا جس کا ارتکاب زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے کہ اپنے مال کے ساتھ یتیموں کا مال ملا لیا کرتے تھے تاکہ اخراجات میں وہ ست پیدا ہو جائے اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر نیت یتیموں کے ساتھ بھلائی کی ہو تو کوئی حرج نہیں جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِن تُخَالِتُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ الْآيَة آیت 220 تفصیل کے لیے سورہ بقرہ کی آیت 220